انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت جس کا ترجمہ ہے زید نے جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لی انہیں طلاق دے دی تو ہم نے تمہاری شادی اس سے کر دی زینب بنتے جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں اتری ہے انس کہتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر یہ کہہ کر فخر کرتی تھیں کہ تمہاری شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے گھر والوں نے کی ہیں اور میری شادی تو اللہ نے آپ سے ساتویں آسمان پر کر دی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرہ یہ حدیث صحیح ہے